میں حکومت موجودہ حکومت اسلام کے قانون کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی کوشش کر رہی ہے مقدمہ لے جایا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں کہ کامن سول کوڈ سب کا یہ قانون طلاق جو مسئلہ ہے وہ مسلمانوں کا نہیں ہوگا تین طلاق سے طلاق نہیں ہوگی پھر رہ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ خیر طلاق کو موضوع بنا کر آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اصل نشانہ شریعت ہے اسلام کو ہٹانا ہے سب پر ایک ایک سانس سل کو نافذ کرنا ہے یہ مدعا ہے یہ ان کی حکومت کا رویہ ہے اس سلسلے میں آگے بڑھ رہے ہیں دوستو بہت ہو گیا بہت ہو گیا آخری اسٹیج پہ ہم پہنچے ہیں نہیں ایمان کا ہی مسئلہ ہو گیا اسلام کی بقا کا مسئلہ ہو گیا اور اس کے خطرات تو پہلے سے چل ہی رہے تھے اندازہ بھی تھا پہلے سے وہ ہونے جا رہا ہے اللہ کرے دیکھیے فکر بھی کیجیے اس سلسلے میں کوشش بھی کیجیے دعا بھی کیجیے ہم نے فکریں کی ہیں ہم نے کوششیں کی ہیں ہم نے دعائیں کی ہیں اپنی جانوں کو بچانے کے لیے اپنے مال کو بچانے کے لیے اپنے گھر کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کے بچانے کے لیے اپنی سرخروئی کے لیے اپنے کاروبار کے لیے اپنی نوکریوں کے لیے کرنا چاہیے کیا ہم نے لیکن میرے دوست تو اب کوشش کیجئے ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے فکر کیجئے جد و جہد کیجیے دعا کیجیے کہ اسلام باقی رہے اسلام مٹے نہیں بہت گمبھیر ہو گیا مسلمان ابھی بھی مسلمان خواب قبلت میں نہیں معلوم کیا ہو رہا اس سلسلے میں مسلم پرسنل بورڈ نے چاہا ہے کہ پورے مسلمانوں سے مرد حضرات سے بھی سے بھی مسلمانوں سے پرچے میرے پاس ہیں اور آپ سب کو ابھی دیے جائیں گے تھوڑی دیر کے اندر اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے ایک فارم کے اندر سات آدمیوں کے دستخط ہیں کیا لکھا ہوا اس کے اندر ہم سب دستخط کرنے والے واضح کرتے ہیں کہ ہم اسلامی شریعت کے تمام احکام سے خاص طور پر نکاح طلاق خلا وقت اور وراثت کے دینی احکام سے پوری طرح مطمئن ہیں مطمئن ہے نا ہمیں ہم سب سے سب مطمئن ہے وہی لکھ کے آگے بھی جانا ہے ہم جو ستو بھی جانا ہے اور انہیں کسی طرح کی تبدیلی کی ضرورت یا گنجائش سب انکار کرتے ہیں دل سے انکار کرتے ہیں ہم اسلام کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے نا صرف اسلام ہی کو فالو کریں گے ہم اسی بارے میں سب کرنا ہے بھارت میں یعنی ہندوستان میں ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی آئین نے دی ہے یعنی ہندوستان کے آئین میں بات ہے ہر شہری کا اپنا حق ہے اپنے مذہب پر چلے اس لیے ہمیں کسی بھی صورت میں اس طرح سول کوڈ قبول نہیں ہے بھارت نے جو آزادی ہمیں دی ہے ہر مذہب پر عمل کرنے کی ہمارا اپنا مذہب اسلام ہے ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے ایک طرح سول کوڈ کو ہم قبول نہیں کریں گے ہم قانون نمبر تین ہم قانون شریعت کی حفاظت میں all India Muslim person law board کے ساتھ ہیں اس مسئلے شریعت کے تحفظ میں پوری امت پورے ہندوستانی مسلمان آل انڈیا مسلم مسئلہ بورڈ کے ساتھ ہیں یہ اس کا میٹر ہے اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے ایک کے اندر سات آدمی دستخط ہے یہ ابھی آپ لوگوں کو دیے جائیں گے آپ نے ایک ایک جو ہے مرد حضرات کے لیے اور ایک فارم جو عورتوں کے لیے خالی ایک ایک فارم فل اپ کر کے مت لائیے میری گزارش ہے آپ لوگوں سے جتنا آپ سے ہو سکتا ایک آدمی کتنا کر سکتے سو کر سکتے ہیں تو کیجیے دو سو فارم فل اپ کر سکتے ہیں تو کیجیے میں پھر بتا رہا ہوں مسئلہ اسلام کا ہے مسئلہ ایمان کا آ گیا ہوں جانوں سے آگے کی چیزوں کے ساتھ گھروں کے آگے کی چیزوں کے اگر وہاں قانون پاس ہوگا تو مسئلہ کھڑا ہو جائیں گے پورے مسلمان دستخط کر کے دینا کہ ہم کو ہم کو ہم اسلام پر ہی چلیں گے تو ہم میں سے ایک ہم میں سے ہر ایک اپنا مذہبی فریضہ سمجھے ایک ایک فارم سمپل ہے جی- مچلے دے رہے ہیں ہم آپ کو اس کی زیارت کیا بنائی خالی ساتھ تلپ کرے ایسا نہ ہو سات خواتین سات مرد حضرات تلپ کر نہیں اپنے گلیوں میں محلے میں جہاں بھی رہتے اپنے گلیوں میں اپنے دوست احباب میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کو ترغیب دے کے سمجھا کے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سمجھا کے ان سے دستخط دیجیے ایک سو فارم بھری الحمد للہ یعنی کتنا اپنا کوشش کیجیے جتنا جہد کیجیے فارم بھر کر یہ مسلم فصلہ ووٹ کے حوالے کرنا ہے حکومت کو دیں گے پھر وہاں سے پھر آگے سپریم کورٹ تک بات جائے گی اس سلسلے میں آپ سب لوگوں کا ہم سب لوگوں کا مذہبی ہے دیکھو میرے دوستوں بزرگوں صحابہ کرام اللہ تعالی علیہ اجمعین نے دین کی حفاظت کے لیے اپنے جانے دی معلوم ہے نا عورتیں کٹی ہیں اسلام کے لیے بچے کٹے ہیں اسلام کے لیے کیا کیا صحبتیں جھیلی ہیں صحابہ کرام نے ان کی اپنی جان کا ان کی اپنی دنیا کا تھوڑا مسئلہ تھا ان اسلام کے لیے نا جو جنگیں ہوئی اسلام کے لیے بھی نا جنگیں بہت لڑی گئی بدل لڑی گئی کیوں لڑی گئی غذبات ہوئی ہوئی ریتوں میں لٹایا گیا کیوں کیا وجہ تھی ان کو سزا دیتے ہوئے یہ بھی کہتے تھے کہ تم دین کو چھوڑ دو کلیمہ کہنا چھوڑ دو ہم چھوٹا لیں گے تم سے یہ تو بات ہوئی تھی نا تم کلیمہ چھوڑ دو بولے کہ ہم کلیمہ نہیں چھوڑیں ہم جان دے دیں گے لیکن نہیں چھوڑیں گے کلیمہ انہوں نے اتنی صحبتیں دے لی اتنی تکلیفیں اٹھائی جی جان کی بازی لگا لی اسلام کی خاطر دین کی خاطر اسلام باقی رہے جان دے دیں گے مگر ایمان نہیں دیں وطن چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا نا گھر بار کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیے سب جو کچھ بن پڑا چھوڑ کے نکل اسلام کی وفا کے لیے ہاں۔ آج ہم کو ضرورت پیش آ رہی ہے ہم خالی قانونی تکمیل کر لیں نام دستخط کر لیں نہیں ہر ایک اس کو سیریسلی مسئلے کو اہمیت کے ساتھ جی جان کی کوشش کریں جتنا ہم کر سکتے ہیں آگے بڑھ کے کریں جتنے افراد کو ہم تیار کر سکتے ہیں کریں انشاءاللہ کل آنکھ بند ہونے کے بعد معلوم ہوگا کہ کیا کام تھا یہ مدارس کے احباب سے بھی گزارش ہے اسکولوں کے احباب سے بھی گزارش ہے میری جن کا حلقہ ہے وہ اسکولوں میں لے جائیں مدارس میں لے جائیں جی وہاں طلبہ کی تعداد ہے بڑی تعداد ہے جن کے حلقے بڑے ہیں ہر ایک اپنے حلقوں میں اپنے اسکولوں میں اپنے مدارس میں جی اپنی کمیونٹی میں اس کو لے جائیں پیش کریں سمجھائیں دیکھیے یہ ہے کہ دستخط لے لیجیے دستخط لے کر یہاں لا کر دیجیے کیونکہ یہاں آنا ہوتا نا آپ لوگ آج شام میں لائیے یا کل لائیے ابھی ہفتہ دس دن پندرہ دن باقی روز یہ کام کرتے جائیے اس کی زیرا کافی بناتے جائیے اور جتنا ہو سکے سو فارم بھر سکتے ہیں دو سو فارم بھر سکتے ہیں تین سو فارم بھر سکتے ہیں مسلمانوں کے ایڈریس نام ہے نا نام بھی لکھنا ہے پتہ بھی لکھنا ہے دستخط بھی کرنا ہے ایسی خالی زبانی جواب نہیں ہے مسلمان یہ تہیا کر رہا ہے کہ میں فلاں فلاں ہوں مجھے میں فلانی عورت ہوں فلانا آدمی ہوں میرا یہ نام ہے میں اسلام کے قوانین ہی کو فالو کروں گا کسی اور فالو نہیں کروں گا یہ تو دوستو بہت ہی سنجیدگی سے اس مسئلے کو لیجیے گمبھیر حالات اسلام کے قوانین کو بدلنے کا جہاں تک مسئلہ ہے کسی ایمان والے کو بھی حق نہیں پہنچتا اللہ نے ولا الا ان يكون لهم من امرهم کسی ایمان والے مرد کے لیے کسی ایمان والی عورت کے لیے اس بات کا نہیں ہے کہ قانون خدا بندی کے فیصلے قانون خدا بندی کو ہٹا دے فیصلے کو بدل دے کسی ایمان والے کو بھی گنجائش نہیں اس کی اور آگے چل کر اللہ نے ایک مقام فرمایا فلما یقون من خائی نسی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے قانون خدا بندی کو بدل نہیں سکتا اللہ کے نبی کو بھی اتنی اجازت نہیں ہے کہ قانون خدا کو بدل دے اسلام کے قانون کو بدلتا نبی کو بھی جات کے حکومت کو اجازت کہاں سے ہو سکتی یہ ہمارا ایمانی مسئلہ ہے یہ ہمارا مذہب کا مسئلہ ہے بھائی اگر اسلام مٹ رہا ہے ایمان مٹ رہا ہے تو بھی ہم جی کر کیا کریں زندگی کس کام کی ہماری وہ قیرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی آپ نے کیا فرمایا تھا صدر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے دنیا سے زکات کے مانعین زکات روکنے لگے مانعین نے زکات بولے ہم زکات نہیں دیں گے آپ نے فرمایا کہ نہیں زکات لے کے رہوں میں زکات لے کے رہوں اگر حضور علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کے جانور کے ساتھ میں رسی دیتا تھا تو وہ رسی بھی دینا میں رسی بھی چھوڑوں گا نہیں بولے میں لوں گا اور آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کیا وہ جوش ایمان تھا وہ کیا جذبہ تھا کیا حرارت صدیقی تھی آپ جو تاریخ جملہ شاید فرمایا تاریخ محفوظ ہے فرمایا رمایا وہ الحیون کیا دین میں کمی آ جائے دین مٹ جائے جبکہ میں زندہ ہوں ایسا نہیں ہو سکتا جب تک میں زندہ ہوں دین میں کمی میں برداشت ہو آج ہر غیور مسلمان مرد عورت کے لیے یہ سیرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہمارے جی کے جی اسلام کے قانون کو مٹا دیا جائے ہمارے جی کے جی الحمد اللہ کو ہٹا دیا جائے ہم نہیں برداشت کریں ہم نہیں برداشت کریں ہم اس سے بالکل قبول نہیں کریں گے بحثیت مسلمان ہمارا اپنا مذہب اسلام میں ہم اسلام کو فالو کریں گے تو خالی اکیلے ہم جب سخت ایک کام بھر کے لائے نہیں الحمد للہ یہاں پر ہزار ڈیڑھ ہزار کا مجموعہ آتا ہے اگر ایک آدمی ایک سو فارم دے کر بھر کے لا لے اور الحمد للہ ہے ہلکا ہر ایک کا دوستوں کا رشتے داروں کا ہلکا ہے کوشش کریں جیسے اپنے گھر میں شادی اگر ہو گھر بنانے کا مسئلہ ہو کیسی فکر کرتے ایک آدھ مہینہ دو دو مہینے تین تین مہینے فکر کرتے نا میرے دوست اس سے بڑھ کے رہنا اس سے کم ہے کیا سے آگے کی چیز ہے لہٰذا سلسلے میں پوری فکر کیجیے پوری توجہ کیجیے کہ ہم جتنا ہو سکے زیادہ زیادہ پاپ بھریں گے ہمارے محمد بولن سر بہت زیادہ ایک مرد کا اور ایک خاتون کا تو ہاں ایک کو دو دو مرد حضرات کے لیے ایک پام ہے اور خواتین حضرات کے لیے ایک پام ہے فصلہ بورڈ نے آج سے مہم شروع کی ہے دہلی سے شروع ہوا پورے ہندوستان میں چل رہا ہے بحیثیت مسلمان ہم سب اس سلسلے میں کوشش کریں ارے بات دوستوں بتاؤ میں مذہب کی تشریح کے لیے کس کو بلا رہا کس سے بات چیت کر رہی جس کو مذہب کی تعلیمیں نہیں ہے جس نے مذہب سیکھا ہی نہیں جس کو دین معلوم ہی نہیں ہے اس کو بلا کے پیش کر رہے ہیں فلم اسٹار کو بلا رہے ہیں بات کر رہے ہیں اس کو کیا معلوم میرے بھائی وہ گانے کی اور ناچ کی دنیا کا آدمی ہوگا پھر قرآن عزیز کا مطلب اس کو کیا معلوم پڑے گا مسلمان ہو کے پیش کر رہے فلاں نام کا آدمی اس کو پیش کر دے رہے جی کون ہے وہ عالم ہے اس کو طلاق کے مسئلے معلوم ہیں اس کو وراثت کے مسئلے معلوم ہے اس کو فسٹ کے مسئلے معلوم ہے مجھے نہیں معلوم ہے کہ ان کو دعا خنوج بھی یاد ہوگی کہ نہیں ہوگی ان کو لا کے بیٹھ جاتا تو وہ کون ہوتے ارے مسئلہ جب دین کا ہے مذہب کا مسئلہ ہے تو ان کو سامنے لاؤ ان سے مشورہ کرو جو قرآن حدیث کو جانتے ہیں جو قرآن حدیث پر عبور رکھتے ہیں بات کریں جب یہ مسلمان ہیں لوگ ان سے کیا ہوتا ہے بادشاہ کا قصہ آپ نے سنا ہوگا بادشاہ کا ایک خاص حجام تھا اسی سے حجامت کرواتا تھا ایک منٹ جب آیا ہو تو بادشاہ انتظار کرتے کرتے لیٹ گیا آنے کے حجامت کا دن تھا ہاں، حجام کے آنے میں دیر ہو گئی تو لیٹ گیا سو گئے اور گھر والوں نے خبر دی کہ سو گئے تو کوئی بات نہیں بولی میں کر دیتا ہوں ان کی نیند میں خلل بھی ہوں میں کر دیتا ہوں چھوڑ دو اٹھا میں کر دوں اچھا، میں کر دی میں خلل بھی نہیں ہے کوئی خلل ہر لائن کے ماہرین تھے اب یہاں پہ چار پٹے لگے لے بڑی بات ہو گئی ہر لائن میں ماہرین تھے ماہرین ختم ہو رہے ہر لائن میں ماہرین ختم ہو رہے ہیں تو خجامت اچھا، کر دیا کرنے کے بعد میں وہ چلا بھی گیا بالکل بیدار ہوا یہ کیا کر دیا بولے حجامہ ہاں، ہاں، کام کر کے چلے گئے ہاں، بادشاہ اتنی مہارت ہے اتنی مہارت ہے اس کے پاس تو بادشاہ نے لقب دیا کہ حجاموں کا بادشاہ بنے حجاموں کا رئیس ملک آج سے بادشاہ کی خطاب اس کو حجاموں کا پڑا حجام کو چلا حجام خوش ہوا حجام کی بیوی بی کو معلوم ہوا حجام بولا کرایا تو بیوی بولے چھوڑو دوں بادشاہ بولا بےکار ہے بولے ارے بادشاہ میرے کو لقب دیا جی سرکاری طور پر کیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بولا اس کو کیا معلوم حجامت بولے حجامت کو معلوم بادشاہ کو تھوڑی معلوم ہے حجامت بولے حجامہ کی یونین یعنی مل گیا بس تم کو اگر بولتی مہمان کی بولے بات تو بات اس کو کیا معلوم باہر نکالنا حجامت سے اس کو کیا معلوم ہے انہیں دے رہا تھا کیا معلوم ایسے ہی جس کو معلوم نہیں دین جس کو معلوم نہیں قرآن اس کو حدیث معلوم نہیں اس کو لا کے پیش کر رہے سامنے اسٹیج پہ جب اسلام کے بارے میں بول رہے ہیں علما کو لیجیے جنہوں نے پڑھا ہے جنہوں نے قرآن سیکھا ہے جنہوں نے احادیث سیکھا احادیث کی باریکیوں سے واقف دیے تھے جن پر سنا بڑے موجود ہے جی، ان سے مشورہ کیجیے کیا بات ایک بات اور ایک بات میں نے سے پہلے بھی کی بات نہیں دفات نافذ کرنا تو اور بھی دفات ہے نا تھا مثلاً چودہ سال تک کے بچے کو فری تعلیم دفاع میں موجود ہے ضروری تعلیم حکومت زیر تعلیم دفاع ہے جی ہندوستان کی دفاع میں ہے بات چودہ سال تک کے بچوں کو مفت تعلیم ہے کہاں تعلیم مل رہی فری مل رہی تعلیم منشیات نشاور چیزیں ہٹا لیے جائیں نہیں رہنا دفاع میں موجود ہے ہٹا لیے گئے روڈوں پہ کھلنا مل رہا نہیں مل رہا فکر کرو نا اور سب کو معلوم ہے انسانی صحت ہم تباہ ہو جا رہی خاندان رہے کرونا ہے مسئلہ وہ نہیں ہے سامنے جو کھٹک رہا ہے جو کانٹا ہے وہ اسلام ہے جو کانٹا ہے وہ شریعت ہے شریعت کو اکھاڑ اسلام کی بھی مقصود ہے کسی کی بھلائی کسی کی وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے کہ مسلمان عورتوں کی بھلائی سمجھ رہے ہیں مسلمان عورتوں کی بھلائی اسلام نے تو یہ تک کہا کہ اگر اسلام نے کہا کہ چار شادیاں کرنا بھی اسلام نے تو حقوق کے ساتھ اگر نہیں کر سکتے تو نہیں کرنا شادی بس بین تم اللہ تعدل فواحد اگر ڈر ہے کہ تم عدل انصاف سب کے ساتھ نہیں کر سکتے تو نہیں کرنا ایک ہی شادی دوسری شادی پہ نہیں جانا یہ اسلام ہمارے اسلام میں وہ نہیں ہے کہ ایک کو رکھ لو ایک کو شادی کر لو دوسرے کو رکھ لو داشتہ ہم سا ہے اسلام میں نہیں ہے نا جی کام چلا دھندا نہیں ہے اسلام میں اسلام میں کرنا تو پورے حقوق دینا اسلام اسلام کی حقانیت کے اوپر اسلام کے اندر نقص مت بھی کہ خالق کائنات کا بنایا ہوا ہے اکبر تو لکم دین اکم ورودی تو اسلام دین ایمان کامل ہو گیا ارے خالد کے بنا ہوئے اصولوں کے اندر مخلوق یا کیڑے نکال سکتی ہے اور یہ کوئی معمولی کھیل نہیں کھیلا جا رہا بڑا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے خالق کائنات کی طرف رب کائنات کی اللہ کی بنائی ہوئی شریعت اللہ کے بنا ہوئے قانون کو بگاڑنا چاہتے ہیں کسی انسان کا قانون نہیں ہے دوستوں اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے اس سے چھیڑ چھاڑ مہنگی پڑے گی اور ایک بات میں اپنے دوست احباب سے کہوں گا دیکھو یہ وقت اتحاد کا ہے سب ایک ہو آج ہمارے پاس گروپ میں گروپ گروپ میں گروپ گروپوں کا دور شروع ہوگا ہمارے پاس ایک گروپ وہ گروپ میں اٹھارہ گروپ وہ ہر اٹھارہ میں سے پھر اٹھارہ گروپ نکل رہے ہیں گروپ ہی گروپ جائے گروپ گروپان اب دروازے ناکافی ہوئے کھڑکیوں میں سے نکلنا پڑ رہا سوراخوں میں سے نکلنا پڑا یہ گروپ کا یہ سوراخ یہ گروپ کا وہ کھڑکی ہے گروپ ہی گروپ یہ گروپ بندی ہے جو فائدہ دیتی ہے وہ دشمن کو یہ گروپ بندی ہے جو نقصان پہنچاتی ہے امت کو اب تو ختم کرے اور گروپ بندی ایک ہو جاؤ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید وہ بھی بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات ہوئی آپ کو معلوم ہے نا مقصد مسلمان اگر ایک ہو جائے متحد ہو جائے پھر دیکھ رہے ہیں کی قوت کیا ہے طاقت ہے بس چھوٹی چھوٹی جب ارے اس کا مسئلہ کب تک کب تک یہ اب ایمان کا مسئلہ آ جانا دوستوں شریعت کا مسئلہ آ جانا ابھی بھی متحد ہوں گے ہم روم نے لکھا ہوا ایک باغ میں ایک آدمی نے دیکھ باغ کے مالک نے دیکھا تینوں ہیں ایک سوفی صاحب ہیں ایک عالم صاحب ہیں ایک مولوی صاحب ہیں ارے تینوں گزرے ہیں اب تینوں کو مارنے کی ٹھان لیا تینوں کو مارنے کی ٹھان انہیں ایک ہے بولو لوگ تینوں ہیں بولے ہوش سے کام لوگ جوش میں آ کے مار دوں تو نہیں سکتا تینوں بولے میرے کو مارے تھے لوگوں پہلے ان کو کاٹنا بولے کاٹنا پلان بنا لے پہلے ان کو کاٹو توڑو اور وہی چار آپ تک چلی جا رہی ہے توڑو پہلے توڑو توڑنا شروع کیا بولے ایک کو صاحب کو بھجا دیا کئی گا سے رات میں سونے کا ٹائم ہے سر کمبل وغیرہ جا کے میرے گھر سے لا یہ باغ میں سو جائیں گے ہم لوگ بھجا دیا دونوں کو بولا بھائی آپ تو مولوی صاحب ہیں آپ تو سید صاحب ہیں آپ خاندان سوچ ہے یہ سوکھی گنگا اس کو لگا نہیں تھا صاحب ارے پلاؤ پلاؤ اس کی برائے بولنے لگا ارے یار تم لوگ میرے پاس ایک رات نہیں ایک کئی دن رہ جاؤ میرے پاس مزے چرو بھائی اس کو لگا دقام آپ لوگ بڑے لوگ آپ لوگ پلام پلاؤ چڑھا دیا اس کی برائی بیان کر دیا بولے ٹھیک ہے آ گیا تھا دونوں دیں گے بولے اس کو دونوں دیا اس کو جب مار کھا رہا تھا یعنی دیکھ رہے تھے اس نے کہا دوستو میں گزر رہا ہوں میری پٹائی ہو رہی ہے لیکن اپنا خیال خوب رکھ لو جو میرے اوپر گزری نا تم پر بھی گزرنے والی ہے جو بیتی ہے میرے اوپر وہ تم پر بھی بیتی جانے والی ہے اس کا خیال رکھ ہٹا جا جی آتے تھے اس پر دونوں میں سے ایک کو بھجایا سید صاحب کو بھجایا صبح میں ناشتے سے ناشتے کے لیے میں گھر میں روٹیاں بنانے لگا سارا نوارا جا کے نہیں کرا لگا گیا لانے کو بولا ہاں، سید کیسا ہوتا ہے گارنٹی ہے ڈٹر ہے صبح سے کئی لوگ ہاں، یہ کر یہ کر سید ہے تو میں احترام کر دیں کچھ بھی نہیں بات آپ بتا مولوی صاحب ہیں آپ پڑھے لکھ کے ہم آپ کا احترام کر دیں انہیں آنکھا ہاں، لگایا سب جھوٹے بات ہے ہٹا دو تم تو ہمارے جگری دوست دونوں کیا تم نے بھی بولا میں جا رہا ہوں اب تم اکیلے بچے تمہارے لیے زیادہ ٹائم نہیں ہے بولے ہم کو تو تھوڑا ٹائم گزر مل گیا تم کو زیادہ ٹائم نہیں ہے بولے چاروں لوگوں بولے جب وہ رستے سے ہٹ گیا اب اس کو دھنکنا شروع کرا اس نے جو بات کہی وہ یہ تھی ہر اس شخص کا انجام یہ ہے جو دوستوں سے کٹ جاتا ہے جس کا چراجہ بکھر جاتا ہے جو اپنوں سے کٹ جاتا اس کا انجام یہی ہے دنیا کی میرے دوست تو یہی سازش ہے کاٹنے کی مکتبوں کے نام پر مسلکوں کے نام پر گروپوں کے نام پر جماعتوں کے نام پر کاٹ کر اس نام ہی کو کاٹنے کی چکر چل رہی ہے میرے دوست تو اب تو کلیمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ایک ہو جاؤ انشاءاللہ کل قیامت سے ہم کو اجر ملے گا اور اس غیرت کے ساتھ زندہ رہے ہمارے جیتے جی اس سیل کوڈ نافذ نہیں ہوگا ہم جب تک رہیں گے اسلام کے قانون ہی کی فیصلہ کریں گے اسلام ہی پر چلیں گے اس کے علاوہ کوئی اور دین ہمیں قابل قبول نہیں ہمارے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا اس غیرت کے ساتھ ہم زندہ رہیں اور کوشش کریں ہم سب کا مذہبی فریضہ ہے ملی حمیت کا مظاہرہ کیجیے دو دن تین دن جتنے دن میں ہو سکتے جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکتے میں بتا رہا ہوں ایک سفر ایک پیپر نہیں ایک فارم نہیں ایک ایک آدمی سو سو پر دو دو سو کا ہلکا بس ہے مدارس والے اسکول والے مدی جماعت والے جو جہاں جہاں جن کے اپنے حلقے جی ترغیب دے کے سمجھا کے دستخط پہلے کر لائیں تاکہ آپ کو مصیبت کو بھجایا جائے پھر وہاں سے بھی سترکوں میں بھجایا جائے اللہ ہم سب کو ایمان کی غیرت نصیب فرما ہمیں یہ کہ جینی کتا زندہ رہنے کی توفیق نصیب فرما اور ایسا نہ ہو کہ ہمارا جیتے جی اسلام کے قانون کو ہٹایا جائے ہمارا جیتے جی اللہ کرے گا ایسا نہ ہو قیامت تک اسلام زندہ رہے اور اسلام کے ساتھ ہی ہم زندہ رہیں دشمنوں کی سازش کو خدا ناکام کر دے اس کی فکر بھی ہم کو کرنا ہے جد و جہد بھی کرنا ہے اور راتوں میں اس کا دعائیں بھی کرنا ہے کہ مالک اس طرح سول کوٹ ناطف ہونے مت دے اسلام کو باقی رکھے تقبل منا ان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 وقال وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم استوصوا بالنساء خيرا وفي رواية لمسلم إن المرأة خلقت من زلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها, استمتعت بها وفيها عوج فإن ذهبت تستقيمها كثرتها فكثرها طلاقها أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيار خيركم لأهلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم الآيات والذكر لكي منه تعالى جباد كريم ملك بسر رؤوف رحيم ورب حبيب الحمد لله الحمد لله المزيد الأكبر لا رات لما قضاه ولا دافع لما قدر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إلغاما لمن تحت وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة بدوام الشمس والقمر أما بعد فقد قال الله عز وجل تشريفا وتعظيما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم المجد وعلى آله وصحبه الأكرمين لا سيما على بدر التمام من دخل في الاسلام امير المؤمنين سيدنا ابي بكر الصديق رضي عنه الاكبر وعلى الزاهد الابواب الناس تبلغ من الصواب امير المؤمنين سيدنا عمر فاز بالعز الاوفر رضي الله تعالى عنه وعلى جامع آيات القرآن كما سير الترتيب في لوح